میں نے عرض کیا سرد علاقے میں رہتا ہوں تو غسل جنابت کیسے کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو اپنے سر پر تین لپ ڈالتا ہوں سننے ابن ماجہ حدیث نمبر پانچ سو ستر